اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے اور ہر چیز کا مالک وہی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں